ہمیں دین دیا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دین کی محنت دی تو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے دو ذمہ داریاں اس کو دی ہے ایک تو اپنی ذات سے دیندار بننا کہ پورا دین دین میں حقیقت پیدا کرنا پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ اپنے اندر آئے یہ دوڑ دھوپ یہ محنت اسی کی ہے ہمارے گشتوں کا تین دن کا چلے کا گھر گھر کی ملاقات کا یہ سب کا خلاصہ یہ کہ اپنی ذات دین داری کے اعتبار سے ہم اپنے کو آگے بڑھائیں مکمل دین آئے کامل دین آئے روزانہ اپنے اندر ترقی ہونی چاہیے اس لیے کہ دوسری جو ذمہ داری ہے وہ دین کی محنت ہے دین کی محنت اور دین کی محنت کی مثال پانی کی طرح اور جاننا من المائی کل شعین ہائی کہ جیسے پانی سے ہر چیز کو ہایات ہے کہ پانی کہ چاول کو بھی پانی چاہیے گیہوں کو بھی پانی چاہیے پھل کو بھی پانی چاہیے پھول کو بھی پانی چاہیے کہ ہر چیز کے لیے پانی حیات ہے ایسے ہی دین کی محنت پانی کی طرح ہے کہ دین کی محنت ہوگی تو ہر ایک میں پانی پہنچے گا کہ جو آدمی دین کی محنت کا اپنے آپ کو پابند بنائے گا تو سب سے پہلے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایمان جتنا بڑھے گا عبادت کی لائن اچھی ہوگی عبادت کی لائن اچھی ہوگی عطابون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف بالمعروب عن المنکر یہ ترتیب ہے عبادت کے بعد پھر معاشرت اچھی ہوگی پھر معاملات اچھے ہوں گے پھر اخلاق اچھا ہوگا کہ جیسے جیسے پانی جو وہ پہنچتا جائے گا کہ جڑ مضبوط ہوتی چلی جائے گی اس لیے اس کی مثال جو ہے وہ پانی سے دی ہے کہ پانی بھی کون سا کہ جاری پانی بہنے والا پانی کہ پانی بہتا ہے تو صاف بھی ہوتا ہے شفاف بھی ہوتا ہے طاہر بھی ہوتا ہے متاہر بھی ہوتا ہے کہ پاک بھی ہوتا ہے پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے اور پانی جب رکتا ہے تو تین چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں ایک تو اس کا کلر بدل جاتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ بدل جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے ٹیسٹ بھی بدل گئے اور تیسرے نمبر پہ اس میں بدبو آتی ہے اب یہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے اب یہ پاک نہیں ہے کہ پانی بہتا رہے تو ہمیں حرکت میں رہنا ہے اسلام کا مزاج سکی کے مانی کہ ہر ایک آدمی حرکت میں رہے کہ حرکت میں رہے گا تو سب سے پہلا نفع اس کو یہ ہوگا کہ اس کا دین پختہ اور مضبوط ہوگا اس کا دین اچھا ہوگا اس کے دن میں روز بروز ترقی ہوتی چلی جائے گی کہ روزانہ کے اعتبار سے ترقی ہوتی چاہیے اس لیے دو باتیں ہونی چاہیے ہر موقع پہ اچھا اللہ ابھی خطے وار جماعتیں ساری یہاں پر پہنچی ہے تو پہلے تو اپنی نیت ہونی چاہیے اچھی نیت تو اچھی نیت میں کیا سب سے پہلے میں کہ میں دوسروں کے لیے نہیں آیا یہ اجتماع کی محنت دوسروں کے لیے نہیں ہے یہ تو ایک ترتیب ہے کہ جانا ہے دوسروں کے پاس اپنے لیے کہ دوسروں کے پاس جائے تاکہ اللہ کو ہم پر ہم آئے اور اللہ ہماری بنا دے ہماری بگڑی بنا دے ہمارا کام بنا دے ہمارا کام آسان ہو جائے تو اس لیے پہلے نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ مانوا سب سے پہلے اچھی نیت کے ساتھ کہ جس بندے میں دو باتیں ہوتی ہیں نا اس بندے کی ترقی ہوتی ہے اس کا ہر دن برابر نہیں ہوتا اس کی ہر گھڑی برابر نہیں ہوتی اس کی ہر نماز برابر نہیں ہوتی اس کی ہر تلاوت برابر نہیں ہوتی اس کا ہر ذکر برابر نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی نیت وسیع ہے اللہ مانا اور دوسرا کوشش ہے کہ نیت کیسی ہے اس کی کہ عبد القادر ضلعی سے آگے بڑھ جاؤں یہ نیت ہے اور وہ اپنے بس کی محنت اور کوشش کر رہا ہے کہ بھائی میری نیت ہے کہ نماز ہے کہ نہیں نماز مجھے انتظار سلاد کے ساتھ پڑھنی ہے یہ نیت ہے انتظار سلاد کے ساتھ کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دوں انتظار کے ساتھ میں نماز پڑھوں جب آدمی یہ نیت کرے گا تو کبھی اس کی سنت نہیں چھوٹے گی اور جس کی سنت نہیں چھوٹے اس کی کبھی تقبیر اولا نہیں چھوٹے گی ہاں اور جس کی تقبیر اولا نہیں چھوٹی اس کی نماز کبھی جماعت کے بغیر نہیں ہوگی اور جس کی نماز جماعت کے ساتھ ہو اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی تو یہ ترقی ہونی چاہیے نفع ہے کہ فائدہ ہونا چاہیے بھائی محنت ہے محنت ہم کر رہے ہیں تو محنت کے ذریعے اپنی ذات کو نفع ہونا چاہیے ہاں اس لیے کہ جیسے پانی کے اندر شکر کے ڈالنے سے پانی کے اندر نمک کے ڈالنے سے اس کا کھارا ہونا یقینی ہے شکر کے ڈالنے سے اس کا میٹھا ہونا یقینی ہے ایسے اس اعمال دعوت کے ذریعے اپنا بننا یقینی ہے آدمی بنے گا پکی بات ہاں کہ بھائی میں محنت میں سوال یہ ہے کہ پھر کیا بات ہے کہ بھائی میں تو بیس سال سے لگا ہوں تیس سال سے لگا ہوں ہر اجتماع میں میں محنت کر رہا ہوں ہر اجتماع میں ماشاء اللہ میں محنت کر رہا ہوں کیا بات یہ دو باتیں نہیں ہیں یاد نہیں کہ بھائی میں شکر ڈالے اور میٹھا نہیں ہو رہا ہے کہ دیکھو بھائی کوئی شکر ہے یا کوئی دوسری چیز ہے ایک پٹھان صاحب تھے تو پٹھان صاحب کی عادت کیا تھی کہ ہر گھر میں ہر چیز تول کے رکھتے تھے ہر چیز تول کے دینا ہو تو تول کے لینا ہو تو تول کے اور ہر ایک کا وزن ہر چیز پہ لکھا ہوا ہے تو پٹان کے ساتھ ایک بلی تھی تو بلی کا وزن سات کلو تھا سات کلو کی بلی تھی ماشاء اللہ اب ایک مرتبہ باورچی سے پٹھان صاحب نے مرغا منگوایا کہ بھائی مرغا لے کر آ تو وہ مرغا لے کر آیا مرغے کو تولا تو ڈیڑھ کلو کا مرغا تھا تو پٹھان صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو اچھی طرح بھون ڈالو اور ابھی میں باغات میں سیر کر کے آتا ہوں پھر جب میں آ جاؤں تو مجھے دے دینا اس نے باورچی نے کہا ٹھیک ہے پٹان صاحب چلے گئے باورچی نے برگے کو جو ہے نا سیکنا شروع کیا مسالہ اچھا لگایا اور اس کو سیکنا شروع کیا پھر دیکھا کہ بھائی پٹان صاحب کا مزاج تو اس نے نمک تو زیادہ نہیں ہے کوئی میرج تو زیادہ نہیں تھوڑا ٹیسٹ کیا تو اس کو بہت مزہ آیا ٹیسٹ کرتے کرتے پورا کر گئے اب پٹھان صاحب آ گئے بھائی مرغا اب وہ گھبرا گیا کیا کرنا تو اس نے کہا کہ جناب بلا کھا گیا پٹھان صاحب نے کہا اچھا بلا کھا گیا بلے کا وزن کر ہو تو وزن کیا تو سات کلو کہ بھائی ڈیڑھ کلو گیا کہاں کہ ڈیڑھ کلو گیا کہاں یا تو یہ ساڑھے آٹھ کلو ہونا چاہیے یا پھر مرغا کہاں گئے ارے بات سمجھ میں مثال سے کہ محنت کے ذریعے آدمی محنت کے اندر لگا ہے اور اپنی ذات کو دفاع نہیں ہو رہا تو کہیں گڑبڑ ہے ہاں یہ پکی بات ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے یا بھائی نم جو ہے وہ شکر ڈالی جا رہی ہے پانی میٹھا نہیں ہو رہا بھائی کہیں گڑبڑ ہے دیکھو تو یہ استعمال کے موقع پہ کہ جو یہ عمومی محنت ہے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا استماع بہت بڑی نعمت استماع جو ہے نا بہت بڑی نعمت اور استماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے اور استماع میں سب سے پہلے آدمی بنتا ہے یہ معمولی جتنے اسباب ہیں یہ سب سارے یہ سارے اسباب انبیاؤں کی محنت کے قریب ہے امبیا علیہ اللہ اسلام کی محنت جو ہوتی تھی نا انبیاء کے عمومی مجمع میں جانا عمومی مجمع میں گھسنا ماشاء اللہ یہاں پر اللہ کی نسبت پر ماشاء اللہ آپ سب حضرات پکے مکان ہوں گے سب کے اور ساری سہولتیں ہوگی اللہ کی نسبت پہ یہاں پہ ٹھہرنا اللہ کی نسبت پر یہاں پر قیام کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے اس لیے استماع اور استماع کی محنت کہ سال بھر کی محنت اور استماع کی محنت کہ استماع کی محنت بڑھ جائے گی اس کا بدل نہیں ہے ارے بات سمجھ میں آئی ہاں کہ اس کا بدل نہیں ہے ہاں جیسے روزہ رمضان کا روزہ کہ اس کا بدل نہیں ہے کہ آدمی کا چھوٹ گیا ایک روزہ چاہے اس نے جان بوجھ کے چھوڑا یا کسی وجہ سے چھوٹ گیا پوری زندگی روزے رکھے ایک روزے کا بدل نہیں ہے ایسے ہی استعمال کی ہماری محنت استعمال کی محنت تو اس کا بدل نہیں ہے اور اس میں بننا یقینی ہے پکی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ بنے گا کہ اندر سے آدمی بنے گا بالکل پکی بات اب بننے کے لیے کہ بھائی وہی دو چیزیں اللہ مانوا بھائی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ آدمی اپنی نیت کو بنائے کہ بھائی میں کیوں آیا ہوں کس لیے آیا ہوں ہاں اپنی غفلت پر اپنی کوتا ہی پر اپنی سستی پر اللہ سے معافی مانگے اپنی غفلت پر اپنی ہی پر اللہ سے معافی مانگے اس لیے کہ اس وقت آپ ایک محنت کر کے آ رہے ہو ہاں ایک نتیجے پر آپ آ رہے ہو ماشاء اللہ جب سے اجتماع طے ہوا اس وقت سے آپ نے محنت کر رہے تھے گھر گھر در در فرد پہ کے پاس میں جانا سمجھانا محنت کرنا پھر مسجد میں آ کر مانگنا کبھی ہنگامی اجتماع ہو رہے ہیں کبھی مستورات کے اجتماع ہو رہے ہیں کبھی طبقہ واری جوڑ ہو رہے ہیں تو مختلف محنتیں جو ہو رہی تھی تو مختلف محنتوں کے اندر آپ لگے ہوئے تھے مختلف محنتوں کے اندر آپ لگے ہوئے تھے اور مختلف محنتیں ہو رہی تھی اور ماشاء اللہ مختلف محنتیں آپ کر رہے تھے کہ مختلف محنتوں سے نکل کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں ایک محنت ہو چکی اب اس وقت ہماری محنت کہ بڑی اہم بڑی ذمہ داری ہاں کہ آنے والا مجمع اس وقت میں صحیح محنت ہو گئی صحیح محنت تو آنے والا مجمع یہاں سے لے کر جائے گا اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گا اپنی زندگی بدل دے گا اس لیے آپ دیکھیں کہ استعمال میں کیا ہوتے تھے کہ وہ امال ہوتے تھے وہ خطے وار جماعتوں کے امال ہوتے تھے وہ خطے وار کہ وہ امال کی برکت سے کہ شراب پینے والا توبہ کر لیتا تھا زیرہ کرنے والا توبہ کر لیتا تھا ہاں غلط کام کرنے والا توبہ کر لیتا تھا ایک آدمی آیا بیس سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی لیکن وہ استعمال کی برکت سے کہ استعمال کے آنے کے بعد سے لے کر موت تک ایک نماز بھی قزا نہیں ہوئی ہاں کہ یہ اعمال تھے اس لیے دوسری محنت ہماری استماع کی ہے اور اس میں سب سے پہلے آدمی بنتا ہے اسے ہماری اپنی نیت ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے نہیں آئے ہم اپنے لیے آئے کہ آدمی بنتا ہے ہاں ایک فکر کے ساتھ میں کہ پہلی صف صحیح ہوتی ہے نا تو باقی ساری صف ہے صحیح ہے آپ حضرات جو اس وقت ہیں سارے پہلی صف والے کہ یہ جو پہلی صف ہے نا یہ اگر صحیح ہو گئی صحیح ہم کرواتے ہیں نا برابر کندھے سے گندا ملواتے ہیں پیر سے پیر ملواتے ہیں تو پہلی صف صحیح ہو جاتی ہے تو پھر باقی کی ساری صفیں صحیح ہو جاتی کہ اجتماع جو ہے وہ یہ ایک صرف رسمی نہیں ہے کہ بھائی چلو آ گئی شرکت ہو گئی دو دن پورے ہو گئے نہیں ایک فکر ہونی چاہیے ایک اندر کوڑن ہونی چاہیے ایک گم ہونا چاہیے کہ میرا آنا کہ اللہ مجھے بھی بنا دے اور آنے والا مجمع ایک ایک یہاں سے لے کر جائے کہ اللہ مجھے بھی بنا دے اور آنے والے ایک ایک مجموعہ پر جو ہے وہ محنت ہو جائے اس لیے دوسرا نمبر اپنی بس کی محنت اور کوشش اور تھکا دینا اپنے آپ کو تھکا دینا انبیاء علیہ السلاۃ السلام میں تین چیزیں ملتی تھی ہر نبی کے اندر کہ ہر نبی متفقر تھے ہر نبی کیا تھے متفقر تھے فکر مند تھے بے فکری نہیں تھی بے فکری سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ بھائی آ گئے چلو یہاں بیٹھے ہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بھائی اس کے پاس میں یہ بے فکری ہے کہ میرے خطے کے اندر کہ میرے گالے کے اندر یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اب میری ذمہ داری ہے کہ ان کی اس کی انفرادی عمل بھی ہو اس کی اجتماعی عمل بھی ہو اس کی نماز تقبیر اولا کے ساتھ ہو اس کی ذہن سازی ہو اس تک اس تک میں بات کو پہنچا دوں یہ فکر ہے اور فکر جو ہے نا فکر یہ آدمی کو کھڑا کر دیتی ہے اور فکر منتقل ہوتی ہے ہاں اور جتنا متفکر ہوگا اللہ اس پر کام کو کھولیں گے فکروں کا کام کھلتا ہے کہ کام کھولیں گے ہاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے نماز کے لیے بلانا وہ فکر کو لے کر گئے تو ان کی فکر پر اللہ نے ان پر اذان کو کھولا ہاں کہ قیامت تک اذان ہوتی رہے گی کہ جہاں جہاں ہوگی سب کا اجر ان کو ملے گا فکر ہو کہ متفکر بن جائے کہ دوسرے نمبر پہ تھکانے والی محنت ہو کہ تھکا دے اپنے آپ کو کہ تھکنا اپنے آپ کو تھکانا ہر نبی نے اپنے آپ کو تھکایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہے اعلی ربین علوما نہارا رضو علیہ السلام کیا اللہ رات کو بھی بلا رہا ہوں دین کو بھی بلا رہا ہوں یعنی زیادہ وقت تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں کھپا رہے ہیں فکر ایک ہی دھن میں کہ کبھی دعوت میں کبھی سیکھنے سکھانے میں کبھی عبادت میں کبھی خدمت میں کبھی دعا و ذکر میں کبھی انفرادی اپنے معمول ہے کبھی اجتماعی کبھی ذہن سازی ہو رہی ہے ایک ایک کو جو ہے وہ پہلے دن سے سمجھایا جا رہا ہے ایک ایک کو تیار کیا جا رہا ہے پوری طاقت اس پہ لگ رہی ہے ایک محنت ایک تھکنا ہے ہاں ہر ایک تھکا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہا ہے کہ نبی جی اوم فن دیر بک فکبر وسیع کا فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی اٹھیے فان دیر اور ڈرائیے لوگوں کو اور ابا کا فکب اور اپنے رب کی تعریف بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے ہاں اکبال عمر صاحب کہتے ہیں کہ دین بھر اتنا تھکاؤ کہ رات کو نیند آوے تو یہ پتہ نہ چلے کہ سر تکیے پہ گیا یا پہلے نیند آئی اللہ نے ایک موقع دیا واقعی میں یہ ہمارا ڈیڑھ ڈیڑھ دن دو دن بہت قیمتی صبح گیارہ ساڑھے گیارہ بجے دعا ہو جائے گی ہاں وقت تو گزرنا ہے گزر جائے گا جیسے کل آپ آئے تھے آج ہو گئی چوبیس گھنٹے ہو جائیں گے ایسے ہی استعمال پورا ہو جائے گا دعا ہو جائے گی لیکن بزرگوں دوستو ایک رسم نہیں ہے یہاں ہم آئے ہیں اللہ نے پہلے ہمیں بھیجا ہے ذمہ داری ہماری بڑی ہے اس لیے آنے والا ہر طبقہ فکر فکر مند ہو جائے چوکن نہ ہو جائے ہاں اور پھر دوسرا دعاؤں کا اہتمام کریں تب کیا عمل کرنے کہ سب سے پہلے دین میں جو بنیادی چیز اصل ہے وہ یقین اور ایمان ہے یہ جڑ ہے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ جڑ میں پانی پہنچنا چاہیے کہ یہ جڑ میں پانی پہنچے گا تو ساری ڈالیاں پتے پھل اچھے ہوں گے کہ امت میں غیر کا یقین اندر گھر گھر کیا ہوا ہے غیر اللہ کا یقین ہاں اور یقین کے لیے کیا ہے دعوت ہے کہ دعوت کا مزاج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سب سے پہلے دعوت کا مزاج تھا ہاں صاحبہ کہتے ہیں تعلم اپنے ایمان کو سیکھا دعوت کے سری کے پہلے نمبر پر اللہ کے بول بولے جائے اللہ سے ہونے کو بولا جائے اللہ کی بڑائی کو بولا جائے بتکل بولنا ہے ایک فضا ماحول بنے ابھی دوسری چیزیں ساری گھر پہ چھوڑ دے ابھی موبائل سوئچ آف کر دے کہ گھر کے تذکرے گھر میں دکان کے تذکرے دکان میں کاروبار کے تذکرے کاروبار میں کہ ابھی یہاں پہ اللہ سے ہونے کو بولنا ہے اللہ سے ہونے کے اللہ کی بڑائی کے اللہ کی قدرت کے قبر حشر پلسرات میزان جنت جہنم غیب میں لوگ بھولے ہوئے ہیں لوگ بھولے ہوئے ہیں یاد نہیں قبر یاد نہیں قبرستان میں جا کے قبر بھلا ہے مردے کو اٹھاتا ہے کندھا دیتا ہے اور بھلا ہوا ہے غافل ہے ہاں کہ کیا چیز ہے یہ کہ خبر کیا ہے تنہائی کا گھر وحشت کا گھر کوئی ساتھ آنے والا نہیں کوئی ساتھ دینے والا سارا نقشہ دھرا رہ جائے گا اچانک میں چلوں گا ہاں کیا ہوگا میرا کیا بنے گا وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی کیا ہوگا وہاں تو عمال چاہیے خبر کے تذکرے حشر پل رات کیسا بالکل سارا غیر یہ سب ایمان کو بڑھاتا ہے مضبوط کرتا ہے اندر پائی اندر کی طاقت کو مضبوط بناتا ہے ہاں تو یہ تذکرے آپس میں ہمیں کرنا ہے غیب کے تذکرے اللہ کے وعدوں کے تذکرے اللہ کے وعدوں کے آج متاثر ہم شکلوں سے چیزوں سے تو پہلے نمبر پہ دعوت کا مزاج بنے خوب اختلاط ہو آپس میں ایک دوسروں کو انفرادی اجتماعی اجتماعی دعوت یہاں سے دی جاتی ہے اجتماعی کے ساتھ انفرادی دعوت ایک ماحول ہر ایک کی زبان پر اللہ ہو ہر ایک کی زبان پر کیا ہو اللہ اللہ کرتے اللہ کام مناتے اللہ ہی کرنے والے اللہ کو منانے کے لیے آئے تو دعوت کا ایک مزاج بنانا اور دعوت کا ایک مزاج بنے کہ ایک ایک کے پاس میں جا کر انفرادی اختلاط کرنا خوب اختلاط آپس میں ملنا اس نسبت پہ کہ دس پندرہ آدمی ہمارے پاس میں بیٹھے ہوئے فوراً موقع اللہ نے دیا کہ فوراً اللہ کی بڑائی کو بولنا شروع کرے اختلاط ان سے کرنا ان کی ذہن سازی کرنا آخر سمجھانا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو یہ بات کو سمجھانا یہ انفرادی دعوت سے سمجھ میں آتی ہے انفرادی دعوت سے سمجھ میں آتا ہے اور اس میں انفرادی موقع اللہ نے اپنے کو بہت دیا ہے ہاں کہ آپ ان سے اختلاط کرنا بات کو لے کر جو وہ سمجھانا کھانے کے لیے گئے ساتھ میں آپ چلے گئے استنجا کے لیے گئے آپ نے رہبری کر دی ایک موقع ہے اچھا خاصا موقع ہے کھانے کی لائن میں کھڑے دس پندرہ منٹ اپنے کو مل گئے اچھا موقع ہے ساتھ میں لے کر ذہن سازی کر لیں کہ اتنا پلانا اتنا پلانا کہ آدمی ہر مجلس میں اندر سے نیت کرے طے کرے کہ واقعی میں یہ بات سمجھ میں آ جائے آخرت اصل ہے اور دنیا چھوڑنی ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے مجھے ٹھہرنا نہیں ہے اور جتنی چیزیں میرے ساتھ میں لگی ہے یہ سب چھوڑنی ہے مجھے تنے تنہا اکیلے جانا ہے ہاں اس لیے مجھے توبہ کر کے مجھے اپنی زندگی بنانی کہ یہ ڈیڑھ دن میں یہ بات اندر اتر جائے اور آدمی سچی توبہ کرے اور اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لے ہاں کہ جب آپ ان سے انفرادی اختیارات کرو گے نا تو آپ کو بھی نفع دے گا اور اس کو بھی نفع دے گا کہ وہی نہ دکھ رہا تھا کہ ہر ایک کو نفع دیتا ہے کہ دعوت خالی نہیں ہے دعوت ہر ایک کو نفع دیتی ہے ہر مجلسوں میں انفرادی اختلاط کے بعد آدمی اجتماعی مجلسوں میں روئے گا ہاں اللہ سے معافی مانگے گا یا اللہ یا اللہ کتنے سالوں کی نماز چلی گئی یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی میں نے غلط کیا یا اللہ تھی زمان دی میں پتہ نہیں کتنے دن میرے ایسے گئے کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ تیری نافرمانی نہ ہوئی یا اللہ نے فضل فرمایا ڈھیل دی تھی ہاں پکڑ نہیں کی ڈھیل دی ہاں اگر تو پکڑ لیتا تو میں کیا کرتا ابھی تو نے موقع دیا ابھی موقع ہے آنکھیں دیکھ رہے یہ موقع ہے زبان بول رہے یہ موقع ہے ہاتھ پکڑ رہے موقع ہے پیر چل رہے موقع ہے وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ موخر نہ موجل تعینی وقت پر اللہ پکڑیں گے اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا ہاں کہ جو لوگ غفلت کے ساتھ زندگی گزار کر گئے ہاں وہ اللہ کے سامنے کہیں گے رب الجعون اے میرے رب واپس لوٹا دے لاڈی عمل صالحہ تاکہ اچھے کام کرو ہاں تجھے راضی کرو اللہ پکیں کہ کل لا میرا بندے میں نے تجھے تو بہت موقع دیا تھا آج موقع ہے آدمی چل رہا ہے سن رہا ہے یہ موقع ہے ہاں موت سے پہلے پہلے کا موقع ہے تو انفرادی اختلاف سے آدمی اندر سے تیار ہوتا ہے ہاں اور زندگی پلٹ جاتی ہے زندگی بدلتی ہے اس لیے چک نہ ہو ہاں آج ہر سمے کی چک نہیں ہونی چاہیے کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے کہ سو فیصد مجمے پہ محنت سو فیصد مجمے پہ محنت کہ بھجپے میں سو فیصد مجھ پہ محنت کرنا تو اس لیے اللہ کی بڑائی کا بولنے کا ماحول بنانا پہلے نمبر پہ اس کا ایک فضا بننی چاہیے ماحول بننا چاہیے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کام بناتے اللہ کرنے والا ہے اللہ ہی نے کیا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بولنا ان سے اختیارات کرنا کہ دوسرے نمبر پہ عبادت کا ماحول بنانا یہاں پہ کس کا ماحول بنے عبادت کا ایک تو دعوت ہے اسے اختلاط اور دوسرے نمبر پہ عبادت کا ماحول بننا چاہیے کیا عبادتوں میں نماز ماشاء اللہ ہم نماز کی سفے صرف صحیح نہیں کریں گے وہ تو ہمارے ذمے ہے کیا نماز کی صفحے صحیح کرانا کہ ایک صف اور دوسری صف کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو پیر آگے پیچھے نہ ہو یہ تو ہماری ذمہ داری اس لیے کہ نماز کی صفحے صحیح ہوگی تو پھر ساری چیزیں صحیح ہو تو نماز کی صفوں کے ساتھ ساتھ میں نماز کا اہتمام کہ نماز پہلے سے اذان سے پہلے مجمع فارغ ہو جائے اذان سے پہلے جو وقت ہو یہ خطہ وار جماعت جتنی متفقر ہوتی ہے نا ہاں آسان ہو جاتا ہے ماشاء اللہ ہم لوگ ایک ملک میں ملک کے اندر گئے تھے تو تحجد کے ایک گھنٹے پہلے جیسے ابھی سوا چھ بجے یا وقت چھ بج کر سولہ منٹ پہ ہوتا ہے تو ایک گھنٹے پہلے پانچ بج کر سولہ منٹ پر پورا پنڈال میں مجمع صفوں میں بیٹھا ہوا تھا خطے وار جماعت کہ پہلے سے ہی اذان سے پہلے کہ بھائی جلدی سے ذہن سازی کر کے ان کو فارغ کر کے عملی طور پر ہمیں فارغ ہو جانا کہ ہم جلدی سے فارغ ہو کر لے کر پھر بیٹھے اور جلدی سے جو ہے وہ صفحے لگانا شروع کر دیں اور پھر نوا فرائض کا اہتمام کہ فرائض ہماری تقبیر آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اس لیے اذان کا جواب پہلی صف میں بیٹھ کر دینا صفوں میں بیٹھ کر دینا کوشش کرنا آگے کہ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہاں نماز جتنی جاندار بنے گی نماز کے اہتمام کی عادت پڑے گی زندگی میں کہ یہاں جو چیز ہوتی ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے پھر عادت عبادت بنتی ہے پھر اس میں اخلاص آتا ہے ہاں اس لیے اہتمام کے ساتھ میں نوافلوں کا اہتمام نوافلوں کا اہتمام ہونا چاہیے تحجد اشراق چاش عوابین یہاں پر ہمارے آگے پیچھے نہ ہو کہ یہ عبادتوں میں سب سے پہلے نماز ہے پھر اس کے ساتھ عبادتوں میں قرآن شریف کی تلاوت ہے کہ جو وقت فارغ ملا بھائی دعوت میں نہیں ہے تو پھر کس میں عبادت میں عبادت کے اندر لگے ماشاء اللہ قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے قرآن شریف کا اہتمام کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس میں جو وہ قرآن جا فارغ ہو گیا قرآن لے کر بیٹھا ہے کہ ایک ایک آیت اس میں جو اللہ پاک اجر دیں گے کہ ایک منٹ میں کئی آیتیں ہو سکتی ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحیم ایک منٹ میں سورہ فاتحہ ہو سکتی ہے اور ایک حرف پر آدمی اگر نماز میں پڑھتا ہے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو ایک ہر پر سو نیکیاں ملتی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پچاس نیکیاں ملتی وضو کی حالت میں پڑھتا ہے تو پچیس نیکیاں ملتی ہاں بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو دس نیکیاں ملتی اور خالی سنتا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام اس کی عادت پڑے قرآن شریف ایسے ہی قرآن شریف کے ساتھ میں ذکر کیا تھا بھائی موقع ملا ہمیں اثر سے پہلے فوراً پندرہ بیس منٹ ملی ہے فوراً اپنی تسبیحات کو پوری کر اور آپ عملی طور پر کرو گے نا تو پیچھے سارا مجمع بیٹھے گا ہاں آگے والی سب جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے تو پیچھے خود بخود کہ آپ تسبیحات تصویر لے کر بیٹھ گئے تو پیچھے لوگ خود بخود جڑنا شروع ہو جائیں گے ہاں اور پیچھے ماشاء اللہ پورے مجمے میں کہ خطے جماعت بیٹھی ہے نا تو ماشاء اللہ ہر ایک تصویر لے کر بیٹھا ہے اور ہر ایک تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے درو شریف پڑھ رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے کہ کہ ذکر کی عادت ڈالنا یہ ساری عبادتیں ہاں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ سیکھنا سکھانا ہے کہ یہاں آ کر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنانا ماشاء اللہ ایک نیا آدمی آیا ہے تو بھائی کلمہ کلمہ جو اس کو سکھائے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے سورہ فاتحہ سکھائے کہ بھائی ایک آدمی آیا ہوا ہے سورہ فاتحہ یاد نہیں سورہ فاتحہ اس کو ہم سکھا دیں کہ بیٹھا ہوا ہے بےچارا پوچھ رہا ہے کہ بھائی نماز نماز نے رکو رکو صحیح نہیں کیا سدا صحیح نہیں کیا آپ نے بتا دیا کہ سیکھنے سکھانے سے جو ضرورت کی چیزیں اس کوئی مفتی صاحب ہے کوئی عالم صاحب ہے ہمیں سیکھنا ہے نئے آدمی سکھانا ہے تو سیکھنا سکھانا ایک مزاج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے سیکھنے سکھانے کا اور یہ موت تک ہونا چاہیے کہ موت تک آدمی طالب علم رہتا ہے کہ سیکھے سکھائے سیکھے سکھائے سیکھے پھر سکھائے ایک ماحول ایک فضا تاکہ ضرورت کی چیزیں جو ہے امت کے اندر زندہ ہو جائے اور آنے والا سارا مجمع اس یہ اس چیز کو لے کر جائے اور چوتھے خدمت کا مزاج ہاں کہ آنے والے ہم سب جو وہ سارے حضرات خادم ہیں سید القومی خادی ہوں کہ خدمت کا مزاج خدمت سے خدا ملتا ہے خدمت سے خدا ملتا ہے کہ آنے والا مجموعہ آ رہا ہے کہ بھائی کھڑے ہو جانا تھوڑا سا اکرام کرنا اس کو مانوس کرنا کہ مجموعہ آ رہا ہے ماشاء اللہ بیگ لے کر پانچ آدمی دس آدمی سات آدمی آ رہا ہے بیگ اس کے ہاتھ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے گالے میں ہے یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں نہیں انہیں کچھ پتا نہیں لیکن آپ آگے بڑھو گے نا اکرام ایسی چیز ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جگہ کر لیتی خدمت میں سب سے پہلی چیز مانوس کرنا ہے اس میں کوئی خیری نہیں ہے تو سلام کرے مسافہ کرے حدیث پاک پاک میں میں حدیث اس کی ترغیب دی گئی سلام کی سلام کہ مسلمان کو سلام کرنا چاہیے ہاں ایسی دعا ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے اسلامی السلام علیکم کہ ہم جو ہے وہ کہنی تیری صبح بھی سلامت تیری دوپہر بھی سلامت تیری شام بھی سلامت تیری جوانی بھی سلامت تیرا گھر بھی سلامت تیرا کاروبار بھی سلامت تیری دنیا بھی سلامت تیری آخرت بھی سلامت تیری قبر حسر پلسرا ساری سلامت کتنی بہترین دعا کہ سلام کرنا اس کو مانوس کرنا ہاں اس کی بیگ اٹھا لی اس کو جگہ کر دی کہ یہ خدمت کہ پورا کہ خادم بن کر چلنا کہ اس سے جو وہ اس اس کو کے دل میں اپنے جگہ لے لی ہاں کہ بھائی واقعی میں یہ چیز جو ہے وہ یہ کام بہت صحیح ہے ورنہ نیا نیا پتا نہیں کیا ہاں آنے کے بعد پھر اس اس کی کو مانوس کر کے اس کو پھر سمجھانا اس کو اہمیت بتانا تو خدمت کے ذریعے ہوگا اور خدمت سے جلدی بات آدمی بات سمجھ لیتا ہے ہاں کہ کھانے کی لائن میں کہ پہلے میرا بھائی بادوی میں کی لائن میں پہلے میرا بھائی بعد میں کے ساتھ میں لے گئے کہ نہیں پہلے میرا بھائی فارغ پھر بعد میں میں ہاں کے ساتھ میں لے جانا کھانے کے لیے استنجا کے لیے ضرورت کے لیے نیا آدمی آ گیا ابھی رات کو سونے کے لیے بھی کچھ اڑنے کی چیز نہیں لایا اڑنے کی چیز نہیں لایا اب آپ کے پاس ڈبل ہے اسی لیے سے آپ لائے ایک آپ اس کو دے دو اگر مونا یوسف صاحب نور اللہ عمر قدو وجدی رحمۃ اللہ علیہ کہ رات میں ایک آدمی ٹھنڈی میں ٹھسٹ رہا تھا تو دہلی کی ٹھنڈی ٹھنڈی کے اندر ٹوٹ رہا تھا حضرت نے اس کو دیکھا کہ ٹوٹ رہا ہے حضرت نے اپنی رضائی اس کے اوپر ڈال دی ہاں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا دیکھا کہ ایک دم سے گرمی محسوس ہو رہی ہے اسے پتا چلا تو وہ کونے میں وہ جو شیخ سوئے تھے وہ شیخ نے جو ہے وہ وہ رجائی رجائی اپنی مجھ پر ڈال دی تو کہتا تھا کہ ان کی باتیں تو میں سن رہا تھا لیکن ان کے یہ عمل کا اثر میرے دل پہ بڑا ہوا بس تبلیغ میرے سمجھ میں آ گئی یہ خدمت ہمارے اسلام ہمارے کابرین کہ ہاں، خدمت کرتے تھے خدمت سے آگے بڑھے ہمارے ایک بزرگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے سامنے کی سیٹ میں انگریز بیٹھا ہوا تھا تو وہ انگریز کو گھین آ رہی تھی ان کو دیکھ کر خیر وہ بیٹھا تو ہوا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد اسے حاجت ہوئی اسی نہ کہ فارغ ہونے کے لیے وہ گئے تو جیسے وہ گیا دیکھا دیکھ کر پھر واپس چلا ہے اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر تک آیا پھر اٹھا پھر گیا اور پھر جو ہے وہ دیکھ کے واپس چلا ہے ایسے تین بار ہوا ادا سمجھ گئے نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب بیٹھے میں آتا ہوں حضرت گئے تو کیا دیکھا کہ پورا استنجا کھانا ٹرین کا وہ بگڑا ہوا تھا حضرت واپس آئے لوٹا لیا اور لوٹے کے ذریعے پانی لے کر اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا پورا صاف کر لیا کہ ایک دم صاف ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی اب چل وہ گیا وہ فارغ ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمان کو ایسا سمجھتا تھا ایسا سمجھتا تھا کہ تکلیف دینے والا مسلمان ایزا پہنچانے والا مسلمان ہاں یہ کوئی غلط کام کرنے والا مسلمان کہ آپ کو دیکھ کر مجھے نفرت ہو رہی تھی لیکن یہ آپ کے عمل نے میرے دل کو بدل دیا ہاں ہاں اس لیے خدمت کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے اسلام دنیا میں پھیلا ہے چلا ہے خدمت کے ذریعے اخلاق کے ذریعے کہ یہ چیزیں ہماری یہاں پر جو عملی طور پر ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کیسا کیا سمجھ میں پہلی مرتبہ آیا ہوا ہے ہاں نہیں مقدم کریں گے ہماری ہر جو وہ تکلیف والی چیز جو جس میں تکلیف ہے مشقت ہے اس کو ہم لے لیں گے جس میں راحت ہے ہمارے بھائی کو دے دیں کہ بھائی جگہ نہیں ملی بھائی ہم تو جگہ ہم کر دیں گے کہ یہ نہیں کہ بھائی ہم تو ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی چدر بچھا کر سوئے ہوئے ہیں اور وہ بےچارا پنڈال کے باہر پڑا ہوا ہے کہ نہیں نہیں یہ عمل اللہ کو ترسا جائے گا یہ عمل ایسے ہیں ہاں عمل رحمت حق بہانہ جو ہے رحمت حق بہانہ می ہے اللہ کی نعمت بہانہ ڈھونڈتی ہے ہمت نہیں ڈھونڈتی بہانہ ڈھونڈتی بہانہ ملنا چاہیے کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے کوئی کام اللہ کو پسند آ جائے تو آدمی کا کام بن جاتا ہے کہ کوئی عمل کہ زبیدہ بہت نیک عورت تھی بہت نیک عورت تھی انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا بنی حالانکہ ایسی نیک عورت تھی کہ بادشاہ یہ بادشاہ کی بیوی تھی اللہ نے خوب دیا تھا ہر وقت اپنے محل میں تین سو بچیوں کو رکھتی تھی جو قرآن پڑھتی اور خیر کے بہت بڑے بڑے کام کیے اس نے تو خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا کہ کیا بنی کا عمل تو بہت تھے لیکن اللہ کو ایک عمل پسند آ گیا کہ کیا عمل پسند آ گیا کہ ایک مرتبہ میں جھولے پہ جھول رہی تھی اور میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا اذان کی آواز ہوئی اذان ہوئی کہ اذان کی عظمت میں میں نے جھولے کو روک لیا اور دوپٹہ لے کر اپنے سر پہ ڈالا کہ بس یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ کام بن گئے تو یہ موقع اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیے اس لیے بڑی شفقت کے ساتھ مجمع جوڑنے والے ہیں بڑی شفقت کے ساتھ شور و بکر نہیں کرنا سخت پر ہے پیار محبت کے ساتھ فضائل بتا کر ہاں کہ بھائی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہمارے یہاں ہمارے یہاں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے پیار سے محبت سے اچھے انداز کے ساتھ میں ہر ایک کو بلانا ہے ہر ایک کے ساتھ میں کس کو تو جواب نہیں دینا کس کو غلط انداز سے نہیں پکارنا کہ پیار محبت سے شفقت سے جوڑنا ہے خوشامد کرنی ہے مجمع جوڑنے والے جتنے بھی حضرات ہیں نا یہ خوشامد کریں گے یہ خوشامد کریں گے ان کے ذمے ہے کہ کوئی آدمی بھی بازار میں نہ ہو دکانوں پر نہ ہو ہاں ادھر ادھر نہ ہو کہ ہر ایک کے پاس میں جا کے شفقت کے ساتھ میں ان کو اجتماعی عمل میں جوڑنا اس لیے پہلے سے ان کو فارغ کروا لینا اور پھر جب بات شروع ہو نا اس وقت جوڑنا ان کو ہم جو ہے وہ جوڑنا شروع کریں گے پیار محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ہاں کہ مجمع مجمع نرمی کو پسند کرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے ہاں نرمی کو پسند کرتا ہے اللہ پاک کو بھی نرمی بہت پسند ہے اللہ پاک نے مسا علیہ السلام کو بھیجا کہاں پھر کے پاس تو کیا کہا فقول آلو قول لینا دیکھو گوسا نرم بات کرنا کیا کیسی بات کرنا رم بات کہ نرم گفتگو ہو لہجہ ہمارا نرم ہو بولے تو رس گولے بولے تو رس گولے کہ زبان میں شکر ہو سر پہ برف ہو ہاں دماغ جرا اسٹارٹ نہیں فورن جو ہے وہ ایک دم سے اندر جی بردی کیا نہ کہ نہیں ایسی کوئی بات ارے بھیا جاؤ ارے بھیا آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ ہاں اس طرح جو ہے وہ ہم مجموعے کو جوڑیں گے جو کام ہمارے جم میں آ گیا اس کو بہت اہتمام کے ساتھ میں کریں گے اس کو بس اہتمام کے ساتھ میں کریں گے کہ ڈیڑھ دن پورا ہمارا فکروں کے ساتھ میں گزرے گا ماشاء اللہ ابھی ہماری پہلی مجلس سے ہاں، ابھی اثر کے بعد جو ہے وہ ماشاء اللہ کہ دو دو ساتھی مسجد سے وہاں پر فکر کے ساتھ میں پہنچیں گے کہ ہماری مسجد سے جن ساتھیوں کا طے ہوا ہے اسی کو پہنچانا ہے باقی ساتھی ہم یہاں پر رہیں گے پہلی مجلس ہماری اثر کے بعد اللہ کی بڑائی کی اللہ کے دین کی بات ہو دھیان کے ساتھ میں سننا ہے کہ پہلی مجلس عام طور پہ کیا ہوتا ہے پہلی مجلس ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلی مجلس کہنے والا کوئی بھی ہو ہاں آدمی طلب کے ساتھ میں بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کے نفے کی چیز اس کے دل میں ڈالتے ہیں اس کی زبان سے کہلواتے اور وہ ہماری نفے کی چیز ہوتی ہے ہماری اس لیے ہر مجلس قیمتی ہے ہر مجلس کیا ہے ہاں قیمتیں کوئی مدی چھوٹنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے چلو اثر کے بعد نہیں نہیں کوئی بھی ہو نیا آدمی ہو کوئی بھی ہو ہمارے نفے کی بات اللہ پاک اس سے کہلوائے گی کیا پہلی مدلی شروع ہو گئی ماشاء اللہ آنے والے پورے مجمعے کو خطہ وار جماعت ہے اجتماعی مجلسوں میں بٹھائے گی کہ یہ سارے حضرات فکر کے ساتھ میں بیٹھے اب بیٹھنے کے بعد بات جب پوری ہوئی بات پوری ہونے کے بعد اچھا خاصا وقت ملے گا اب آپ سے آپ ان کی ذہن سازی کرو دیکھو بھائی بات سنی نا اصل تو یہ مرنا ہے مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی زندگی اصل ہے یہ بھی جو بات ہوئی یہی اصل ہے بھائی اس کو سیکھنا ہے اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جو انہوں نے کہا چار چار مہینے بولو بولو چار مہینے کو یہ چار مہینے اس لیے یہ چار مہینے لگنے سے زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے ہاں اس کی تشکیل ہونی چاہیے نیا ہو پرانا ہو ہر ایک کا ایک ماحول بنانا ہے پہلے ہی دن سے کہ آج سے ہی یہ پہلی بدلی سے یہ ذہن شادی لیکن تشکیل تھوڑی لائٹ ہو تشکیل کیسی ہو لائٹ ہو ہاں ہماری انفرادی محنت زیادہ ہے کہ ماشاء اللہ بدلیس پوری ہوگی انفرادی طور پر موقع ملا آپ موقع با موقع بات کہتے رہے اس لیے ایک دھن ہونی چاہیے ہماری ہاں ایک فکر ہونی چاہیے جس آدمی کو جس کی فکر ہوتی ہے نا وہ چیز پر غالب ہوتی ہے تو جو چیز کی فکر ہوتی ہے وہ چیز غالب ہوتی ہے کسی چیز کا اس کو نقصان ہوتا ہے نا اور نقصان وہ دیکھتا ہے تو اس پر وہ غالب ہوتا ہے تو دن میں کئی مرتبہ اس کے تذکرے کرتا ہے دو ہزار کی نوٹ اگر گر گئی تو آدمی دن میں دس مرتبہ کہے گا کہ آج سماجی پہلی بے ہزار یہ نوٹ پڑے گی ہاں ایسے ہی آنے کے بعد کہ آخرت کی فکر ہم پر غالب ہو اور آنے والا ایک ایک فرد لے کر جائے ایک ایک فرد جنت میں جائے ایک ایک فرد جہنم سے بچے یہ مشن ہمارا ہونا ہے تو انفرادی چیز میں بھی وہی چیز غالب ہو انفرادی چیزوں میں وہ چیزیں غالب پھر مغرب کے بعد ماشاء اللہ بات ہوگی یہ اجتماعی دوسری مجلس اب یہاں جب ایک مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے نا تو پہلی مرتبہ بات سننے سے اللہ باغ اس کے دل کو کھولنا شروع کر دیتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہاں غفلت دور ہونا شروع ہو جائے لیکن شدے کے آدمی بیٹھے ہاں، ہمیں بھی بات کو دھیان سے سننا اور پورا مجموعہ دھیان سے سننا اس کی فکر کرنا اب دوسری مجلس پوری ہو گئی اب اس کے بعد پھر اختلاف اب لے کر پھر بیٹھے پھر آگے کا کہ بھائی دیکھو یہ ہے لگنا ہے اب وہ آپ سے کہے گا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کرنا چاہیے لیکن کیسے اب اس کا حل بتائے ہاں یہ حل انفرادی فضائل کے ذریعے صحابہ کے واقعات کے ذریعے اس کو حل بتانا ہے ہاں نہیں سمجھ میں آیا نا امید نہیں ہونا مایوس بھی نہیں ہونا نا امید بھی نہیں ایسا نہیں کہ پہلی مدد سے خوب محنت کر لی دوسری مجلس سے خوب محنت کر لی اب نا امید ہو گئے مایوس ہو گئے کہ نہیں مایوس بھی نہیں ہونا نا امید بھی نہیں ہونا ہاں حضرت علیہ السلام نے کتنی محنت کی ساڑھے نو سو سال بھائی کتنی محنت کی ساڑھے ہاں لقدر سلام اللہ قومی فل الفاص عامہ ساڑھے نو سو سال محنت کی اور کیسی محنت ربی نی داؤ قومی قومی نہیں مرا رات میں بھی دن میں بھی کیسے محنت ہو رہی ہمارے پاس میں تو اللہ نے دو دن دیے ہیں ہاں نو میں نہیں ہونا ہے مایوس میں نہیں ہونا ہے ہاں اب ماشاء اللہ آپ کو موقع ملا ہے انفرادی ذہن سازی کا اب اور اچھا موقع ملا آپ بچپن کو ساتھ میں رکھیں کہ ماشاء اللہ آپ کے ہلکے سے پچاس آدمی آئے پچاس آدمی کو تقسیم کر دے بھائی نئے نئے سو آدمی آئے سو آدمیوں کو تقسیم کر دے ان سے آپس میں ہر وقت اختلاط آپ کے ساتھ میں رہنا ان کا اکرام کرنا بھائی ضرورت پڑے چائے خود پلا دینا ہاں ضرورت پڑے ان کی ٹکٹ اپنے لینا ان پہ کچھ خرچ کر دینا ہاں کہ ان پہ کچھ خرچ کر دیں کہ جب آپ یہ عمل کرو گے نا تو وہ آپ کے ساتھ میں رہیں گے آج کی محنت میں ہم نے دیکھا کہ جب کسی پہ کچھ خرچ کر دیا جاتا ہے وہ ساتھ میں رہتا ہے کہ چائے پلا دی وہ پھر جو ہے وہ کہ باقی کی بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ماشاء اللہ مجموعہ سمجھے پھر رات کو جلدی سے فارغ ہو کر ان کو جلدی سے جو وہ آرام کروانا ہم بھی آرام کر نہ نا کہ بازاروں میں چل رہے ہیں دس بج کے ساڑھے دس بج کے بھائی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے نو بجے ماشاء اللہ نو بجے نماز ہو جاتی کھانا ہو گیا کھانے کے بعد جلدی سے آرام کی عادت ڈالنا خود بھی سوئے اور پھر جلدی سے صبح اٹھنا سوا چھ بجے صبح شادی کم سے کم ایک ماحول ایک فضا بننی چاہیے کہ آدمی یہاں نہیں اٹھے گا تو کیا اٹھے گا ہاں اور یہاں تو موقع ہے ماشاء اللہ رات گزری ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے ایک کیفیت آپ کے اندر سے بنی ہے ہاں اب اس کیفیت میں صبح کے وقت میں پورا مجمع مانگ رہا اللہ کی طرف متوجہ ہو کہیں ادھر ہونے کی آواز آ رہی ہے کہیں ذکر کی آواز آ رہی ہے کہیں نماز نوافلوں میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے کہ ایک فضا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ صبح کا تو نیا مجمے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ صحابہ کی دعوتیں کیا ہوتی تھی وہ صرف یہ کہتے تھے کونو مسلانا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ تو عمل ہمارا بتائے گا ہاں راتوں کو اٹھ کر مانگنا اللہ سے مانگنا کہ دن بھر آپ کی محنت ہوئی ہے آپ تھکے ہیں اب راتوں کو نام لے کر آپ مانگے کہ یا اللہ اثر بعد میں نے ان کی ذہن سازی کی تھی اللہ مغرب بعد ان کی ذہن لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی دل تو پھیرنے والے آپ ہیں دل پلٹنے والے آپ ہیں چار مہینے کے لیے قبول کرنے والے آپ ہیں کہ یا اللہ قبول کر لے یا اللہ یہ پورے مجمع کو قبول کر لے یہ نیا مہینہ یا یہ اللہ فلاں گاؤں سے آیا ہے اللہ جہاں سال بھر میں جا نہیں سکتے دس سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے یا اللہ اس بستی میں ہم داخل نہیں ہوئے آج موقع ملا ہے کہ اللہ وہاں سے آدمی آئے اب دل کو تو پھیر دے ہمارے بس میں ہے یہ جنید بغدادی نور اللہ امرکہ ہوں جوانوں کو دیکھا تو شراب پی رہے تھے سارے نوجوان پندرہ بیس نوجوان جنید بغدادی ان کے پاس میں چلے گئے اور کہا کہ بھائی لاؤ مجھے بھی پلاؤ تو وہ پہچانتے تھے کہ حضرت آپ کو ہم شراب نہیں دے سکتے آپ کو شراب نہیں دے سکتا کہا بھائی مجھے نہیں دے سکتے تو پھر میری بات مانو کہاں آپ کی بات مانیں گے کہا چلو مسجد میں تو سارے جو نوجوان پندرہ بیس تھے وہ سب آئے حضرت کے ساتھ مسجد میں مسجد میں آئے حضرت نے وضو کروایا اور پھر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ میرے بس میں تھا اتنا میں نے کر دیا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا دل پھیرنا تیرے بس میں تیرے ہاتھ میں کہ اللہ آنے والوں کے سارے دل کو پھیر دے بس وہ سارے وقت کے بزرگ بنے کہ اللہ نے دل کو فوراً پھیر دیا تو یہ ہے ہماری راتیں کہ دو راتیں ہیں اللہ نے دیے کہ کون بن جائے کہ اللہ کے سامنے مانگنا ہو کہ پھر فجر کے بعد ماشاء اللہ زون کی کارگزاری ہوگی جو جماعت زونوں میں کام کر کے آئی وہ تو وہاں پہنچے گی باقی یہاں پر جو مجلس ہو ہاں مجلسوں میں جم کر بیٹھنا ہے تاسا کھلو کر ہاں یہ نہیں کہ بھائی یہ تو ابھی ہو گئے ابھی ہو گئی یہ بھائی نہیں جم کر بیٹھا اللہ نے موقع دیا ہے کہ پھر دھیان کے ساتھ میں توجہ سب کے ساتھ میں بات سننا اور پھر پوری طاقت سے دعوت دینا پوری طاقت سے اختلاط کرنا پوری طاقت سے ہاں کہ پہلے دن تو بہت پہلی مدیس میں تو ماشاءاللہ پوری طاقت سے ہم نے دعوت دی اور پھر ڈیلیور نہیں کہ ہر مجلس میں تازہ دم ہر مجلس میں تازہ دم اور جم کر اختلاط کرنا کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے جب ایک فضا ایک ماحول بناؤ گے نا تو ہر ایک کے دل میں احساس ہوگا ہاں آدمی نکلے نہ نکلے وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے لیکن اندر احساس ہوگا اندر زندگی بدلے گا اختلاط کے ذریعے بات بات تو تو یہی یہی صحیح ہے ہے حق ہاں یہی چیز ہے یہ بات دل میں لے کے جائے گا ہمارا کام بن گیا اس لیے اللہ نے ہم کو محنت کا مکلب بنایا نتیجے کا مکلف نہیں بنایا ہاں سالے کا ہوداؤ ہم نتیجے کا مکلف نہیں ہم تو محنت کے مکلف ہے تھکانے کے مکلف ہے مانگنے کے مکلف ہے بھائی تھکیں گے مانگیں گے تھکیں گے مانگیں گے تھکیں گے مانگیں گے یہ کوئی فرد باقی نہیں رہنا چاہیے کس بات کی مجلس ہوگی پھر اللہ نے آج پھر دن بھر کا موقع دیا ہے ماشاء اللہ اچھی خاصی محنت ہو گئی ہے رات میں وہ یہاں سویا ہوا ہے ذہن سازی اچھی خاصی ہو گئی ہے دل اس کا نرم ہے بھائی لوہا گرم میں جلدی سے ہتھوڑا مارو عام طور پر دوسرے دن میں کیا ہوتا ہے سستی ہو جاتی ہے اختلاط میں سستی ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے اسی میں لگا رہتا ہے کہ نہیں بھائی بیٹھنا ہے ارے بھائی زائد بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جو آج وہ سوچے ہاں بھائی بات تو سمجھ میں آئی ہاں لے کر بیٹھ کر پھر شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو سمجھا کر پھر اس کی ذہن سازی کرنا مولانا انفرادی موقع کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے یہ آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی آپ کو پتا نہیں ہے ہاں آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون کون کون کون دیہاتوں میں اور کون کون گاؤں میں اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کریں گے ہاں کہ جب زمین بلبلاتی ہے نا تو اللہ پاک اوپر سے پانی کا فیصلہ کرتے ہیں اور بچہ جب روتا ہے نا تو ماں کی چھاتی میں دودھ کا نظام اللہ پاک پیدا کرتا اور جب بندہ ہدایت کی محنت کرتا ہے اور ہدایت کی محنت کے لیے تڑپتا ہے اور پھر راتوں کو جو ہے بل بلاتا ہے سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح روتا ہے تو پھر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں ہاں پورا سوراشٹر اور اس میں اللہ پاک نے اس علاقے کو نوازا ہے اللہ پاک نے آپ حضرات کو نوازا ہے اللہ پاک نے فضل کا معاملہ فرمایا ہے ورنہ آپ جاؤ کہ گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں معاشرت بگڑی ہوئی ہے ہاں زندگی میں ایک بھی سنت نہیں ہے تیرے حسن خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی کوئی سنت نہیں ہے زندگی میں ایسی زندگی گزار ہے ہاں ایک فکر ایک کوڑن ہونی چاہیے ایک طرف اندر ہونی چاہیے ایک بے چینی اندر ہونی چاہیے اس بے چینی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ محنت کریں اس فکر کے ساتھ میں ہمارا اختلاف ہوگا پھر اس میں تعلیم بہت اہم ہے فضائل ہاں تعلیم کے عمل میں ہم لوگ نہیں ہوتے ساڑھے نو بجے پونے دس بجے تعلیم شروع ہوتی ہے نا کل دوسرے دن جو تعلیم تعلیم کا عمل بہت اہم ہے جتنے بھی دنیا میں بنے ہیں وہ تعلیم سے بنے تعلیم مؤثر فضائل ہے زندگی بدل جاتی ہاں کہ زندگی بدلتی تو ان میں لے کر ان کو بیٹھنا پورے مجمعے کو اور پورے مجمعے میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آپ ہر بندی کا آپ اہتمام کرو گے نا تو پیچھے لوگ خود بخود جڑ جائیں گے ہاں لوگ امام کے پیچھے ہوتے لوگ امام کے پیچھے ہوتے لوگ ہمارے پیچھے ہیں کہ ہم تعلیم میں بیٹھے مجمع خود بخود آ جائے گا کہ باہر کا ماحول ہی نہیں ہے کہ تعلیم کے وقت میں بازار بند ہے تعلیم کے وقت میں ماشاء اللہ جو ہے وہ ساری چیزیں بند ہوئی ہے ایسے موقع پہ کہ ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے ہم بھی تعلیم کا اہتمام کریں ہم بیٹھے پھر یہ پورا دوسرے نمبر پہ پورا مجمع آنے والا جو ہمارے ذمے ہے اس لیے پہلے دن سے اپنے گالے پہ نظر ہونی چاہیے کہ ہمیں پچیس گالے دیے ہمیں تیس گالے دیے بار جماعت کو یہ تیس گالوں میں اتنا مجمع ہے یہ مجمع کا پہلے دن سے ان پر ہاں بھائی یہ فلاں علاقے کے فلاں مسجد کے فلاں جگہ کے ان پہ پوری جو ہے وہ اور ماشاءاللہ ان کو تعلیم تعلیم والا عمل ہے کہ جلدی سے آدمی کو اندر سے بنا دیتا ہے تعلیم والحمل ماشاء اللہ تعلیم ہر باب میں سے پڑھا جائے گا پھر سے بات کے مذاکرے ہوں گے ماشاء اللہ یہاں پھر اس وقت دو مجلس اور ہوگی علماء کرام ہے تو علماء کرام کی مجلس ہوگی خواص ہے جو خواص کا طبقہ ہے تو ان کی ایک مجلس ہوگی فکر کے ساتھ میں ان کو جو ہے پہنچانا پہنچا فکر کے ساتھ میں ان کو جو ہے وہ پہنچائی یہ ہمارے ذمے ہے اس کے بعد پھر جو ہے ماشاء اللہ کھانا ہوگا ظہر کے بعد مسجد وار جماعت کے متعلق بات ہوگی ایک محنت ہے مقامی محنت اور اس مقامی محنت پر ہمیں کیا ملے گا کہ وہ جو مستقل ایک بات ہوگی اور اس کے بعد پھر عزائم ہوں گے یہ بدریس میں بھی خوب اہتمام کے ساتھ میں بیٹھنا پھر ہلکا وائز سے مسجد وائز اور مسجد وائز پھر جو سارے جو ہے وہ عزائم ہوں گے اس وقت سب سے پورے عزائم کرنا یہاں کے جو عزائم ہوتے ہیں آدمی جو کرتا ہے نا طے کرتا ہے اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں تو یہاں جو آیا ہے اس نے طے کیا ہے اب ہمارے ذمے ہے تو اس میں دو باتیں ہو رہی ہیں ایک تو پورا مجمع بیٹھے دوسرا اپنی مسجد کے کتنے ساتھیوں نے ڈھائی گھنٹے لگانے کا طے کیا کتنے ساتھیوں نے کون سے ہفتے میں تین دن طے کیے یہ ہماری اس پہ نظر ہونی چاہیے اور پھر جانے کے بعد ہم اس کو وصول کریں کام ایک دم سے ہمارا آگے بڑھ جائے گا ایک دم سے کام آگے بڑھے گا فکر ہماری ہونی چاہیے سال بھر میں ایک ہی موقع ہوتا ہے پھر ماشاء اللہ آسار کے بعد نکاح کی مجلس ہے کہ نکاح جو ہے وہ نکاح کی مجلس ہوگی دھیان کے ساتھ میں چھوٹے اب ماشاءاللہ اچھی خاصی ذہن سازی ہو گئی ہے مغرب کے بعد بہت اہم مجلس ہو اب اس مجلس میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر نیا نیا طبقہ تیار ہو رہا ہے کتنے بار جماعت ماشاء اللہ اس وقت جو ہے وہ پوری ذہن سازی ہو گئی ہے اب تھوڑی ضرورت ہے تھوڑی محنت کی ضرورت اس موقع پہ اگر ہم بیٹھے رہے کسی پہ ہم نے ہاتھ نہیں رکھا تو یہ موقع نکل گیا یہ موقع نکل گیا اس وقت پورے سو فیصد بجبے پہ محنت ہونی چاہیے پھر اسے تازہ دم ہو کر پوری طاقت لگا دے سمجھانے میں کمی نہ کرے ہاں اور اللہ جس کے مقدر میں وہی جائے گا جس کے مقدر میں ماشاءاللہ جو وہ ہر جگہ سے نقد آدمی اٹھ رہے ہیں تو یہاں نیا نیا آنے والا تو کچھ نہیں سوچا تھا لیکن بات سمجھ میں آ گئی ڈیڑھ دن سے اب طے کر لیا اب اس کے اندر ہمت آ گئی کھڑا ہو گیا اب تھوڑی سی ہمت افزائی کر دی کوئی گزرا ہے آپ نے حل بتا دیا ارے بھائی ایسا کر لو ایسے ہو جائے ہاں ایسا ہو سکتا ہے اب وہ کھڑا ہو گیا کہ بہت بڑا کام ہو گیا آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے تو صرف ہاتھ رکھا لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر کہ ماشاء اللہ زندگی صحیح کی اور جو ہے وہ بچے حافظ بنے عالم بنے بچے دین کی محنت کرنے والے بنے بخاری شریف پڑھانے والے بنے اب بخاری شریف پڑھانے کا اجر اس کو مل رہا ہے ہاں اور وہ ایک علاقوں میں گیا پورے علاقے کو اس نے اٹھا دیا وہ پورے علاقے کی دینداری آپ کے حصے میں آ رہی آپ نے تو صرف ہاتھ رکھا ہاں لیٹی آمدنی ہے لیٹی آمدنی کل ہم چلے جائیں گے لیکن ایسا موقع ہمیں نہیں ملے گا ہاں، کل ہم چلے گئے قبر میں لیٹیں گے اور یہ آمدنی ہماری شروع ہوگی یا پتا نہیں کتنے علاقے پیش ہوں گے تو اچھا اللہ نے میں موقع دیا ہے تو یہ موقع چھوٹنا نہیں چاہیے پھر آخری رات اللہ نے دی آخری رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنا اللہ کے سامنے مانگنا مانگنے کے اندر جائے اس طرح سے وقت کو جو ہے وہ گزارنا ہے پھر فجر کے بعد امال کی کارگزاری ہوگی اور پھر آخری مجلس ہوگی آخری مجلس تک ہم لگے رہیں گے آخری مجلس تک ہم کیا کریں گے لگے رہیں گے کہ آخری مجلس تک ہمیں لگے رہنا ہے تو بھائی سب کریں گے ارے سب تیار ہے اس کے لیے ہاں کہ جیسا بتا گئے ایسی ہم محنت کریں گے اچھا اور کتنے بار جماعتیں آ گئی ہے راجا اور کون ساتھی نمبر ایک بولو ہاں، جلا گڑھ